ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم والا ہے یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ عذاب کا دار و مدار کفر پر ہے کسی اور چیز پر نہیں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا وہ تو بے نیاز ہے عذاب تو صرف تمہارے کفر کا نتیجہ ہے اس لیے اگر ایمان و شکر کے ذریعے کفر کی نفی ہو جائے گی تو عذاب بھی باقی نہیں رہے گا اس لیے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دل سے ایمان لے آتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے اس لیے اسے اس کا بہترین اجر عطا کرتا ہے